نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال وقال رسول رسول الله الله الله الله صلى صلى عليه عليه عليه وسلم وسلم الدعاء الدعاء مخ العبادة العبادة هو كما قال الصلاة والسلام اللہ رب العزت کو انسانوں میں جو ادائیں پسند تھیں اور اپنے بندوں سے جن چیزوں کو جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ بندے اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعمال کو کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو عبادت قرار دے دیا یعنی بندگی کا تقاضا بنا دیا اب انسان چونکہ عبد ہے بندہ ہے اس لیے اسی بندگی کے تقاضوں کی وجہ سے ہی اس پر لازم ہوا کہ اللہ رب العزت جن اعمال کو پسند فرماتے ہیں اور ان کو عبادت یعنی اپنی بندگی قرار دے دیا انسان ان اعمال کو کیا کرے اور کثرت کے ساتھ کیا کرے اللہ رب العزت کو پسند تھا کہ بندے ان کے سامنے جھکا کریں آجزی کیا کریں تجرب کیا کریں خوشو اور قنوت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوا کریں اللہ رب العزت سے باتیں کیا کریں مناجات کیا کریں اللہ رب العزت نے نماز کو عبادت بنا دیا اور فرض کر دیا کہ بندے اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت کی اس چاہت پر عمل کریں اور اللہ رب العزت کے اس پسندیدہ طریقے کو اس پسندیدہ عمل کو بجا لیں اللہ تعالیٰ کو پسند تھا کہ بندے ان کی خاطر اپنی مرغوبات کو چھوڑا کریں جو چیزیں پسند ہیں ان سے اجتناب کیا کریں اللہ رب العزت کی خاطر کچھ وقت ان چیزوں سے رکنے کی قربانی دیا کریں ان چیزوں کو اللہ رب العزت کے حکم پر ترک کر دیا کریں اللہ رب العزت نے روزے کو عبادت قرار دے دیا اور سال کے ایام مقرر فرما دیے کہ ان دنوں میں کھانے پینے سے پرہیز کیا کرو یہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری بندگی کا ایک اظہار ہوگا تمہاری بندگی کا ایک کرینہ ہوگا اللہ رب العزت اس پر راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے اللہ رب العزت کو پسند تھا کہ دنیا میں جو دو چیزیں انسان کو بہت زیادہ محبوب ہیں ایک اس کی جان اور ایک اس کا مال بندے اپنے ان محبوب چیزوں کو اللہ رب العزت کے لیے قربان کیا کریں اللہ رب العزت کے نام پر وعد دیا کریں اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض فرما دیا عبادت قرار دے دیا اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض فرما دیا عبادت قرار دے دیا جہاد میں بندے اپنی جان کی قربانی اپنے آرام کی قربانی اپنے گھر بار کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا کرے اور زکوٰۃ میں بندے اپنے مال کی قربانی اللہ رب العزت کو پیش کر دیا کرے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو عبد بنایا اپنا بندہ بنایا اور اپنی محبت کو اس پر لازم فرما دیا اپنی محبت کو اپنے عشق کو ایمان کی علامت قرار دے دیا اللہ رب العزت کو پسند تھا کہ بندے کبھی اللہ سے اپنے عشق کا والہانہ اظہار کیا کریں اللہ رب العزت نے حج جیسی عاشقانہ عمل کو عبادت قرار دے دیا اور فرض کر دیا کہ بندے جا کر اپنے عشق کا اظہار کریں اللہ رب العزت کی خاطر گھر بار چھوڑ کر چٹیل میدانوں میں جا کر بیٹھ جایا کرے اللہ رب العزت کی خاطر خوبصورت زرک برق لباس چھوڑ کر صرف دو سفید رنگ کی سادہ سی چادریں باندھ لیا کریں اللہ رب العزت کی خاطر گرمی اور پسینہ برداشت کیا کریں اللہ رب العزت کی خاطر ذرا میلے کچیلے رہا کریں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی وارفتگی کا اپنے عشق کا اظہار کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو عبادت بنا دی تو جو جو شخص بندگی کے ان تقاضوں پر جتنا زیادہ عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور جو شخص بندگی کے ان تقاضوں سے جس قدر غفلت برتتا ہے جتنا ان سے دور رہتا ہے وہ اللہ رب العزت سے اسی قدر دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی مقرر فرما دی <coughs> انہی آشکانہ اعمال میں سے انہی محبت والے اعمال میں سے اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک عمل دعا ہے اللہ رب العزت سے بندوں کا مانگنا بندے اللہ رب العزت سے ہر خیر مانگے بندے اپنے رب سے ہر شر سے پناہ مانگے بندے اپنے رب سے اپنی آخرت بھی مانگے بندے اپنے رب سے اپنی دنیا بھی مانگے اور کچھ بھی اگر نہیں مانگنا بس ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی تعریف میں اپنے رب کے شکر میں اپنے رب کی تحمید میں مشغول رہا کریں اللہ رب العزت نے اس عمل کو عبادت بنا دی اور ایسی ویسی عبادت نہیں محبوب ترین عبادت اللہ رب العزت نے اس عمل کو بنا دیا اور اسے اپنے ان بندوں کے لیے خاص کر دیا جن کے ساتھ اللہ رب العزت کو خصوصی محبت ہو جاتی ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کے دل کی صفائی کی وجہ سے اور ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کے جذبات کے موجزن ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر اس عبادت کا دروازہ کھول دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے اللہ رب العزت نے دعا کا دروازہ کھول دیا اللہ رب العزت نے گویا اس کے لیے ہر خیر کا دروازہ کھول دی اور جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا سمجھیے اس کو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا اس کی بدعملیوں کی وجہ سے یا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بندہ دوسرے کاموں میں تو بڑی محنت اور مشقت کرتا رہے گا تکلیف اٹھاتا رہے گا لیکن اللہ سے مانگ نہیں سکے گا اللہ رب العزت کے اس پسندیدہ عمل سے وہ محروم رہا کرے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے دعا کام اس لیے کہ دعا عاجزی ہے اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی طرف سے آجزی کا اظہار بہت پسند دعا محبت ہے اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی طرف سے محبت کا اظہار بہت پسند ہے دعا محتاجگی ہے اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی طرف سے محتاجگی کا اعلان بہت پسند ہے کہ بندے بار بار اپنے رب سے کہا کریں واللہ الغنی یا اللہ آپ ہی غنی ہیں ونحن الفقراء ہم سب فقراء ہیں ہم سب مساکین ہیں آپ اگر ہمیں خیر دیتے رہیں گے ہمیں خیر ملتی رہے گی اگر آپ نے ہم پر خیر کے دروازے بند کر دیے ہمیں دنیا کی ساری طاقتیں مل کر خیر نہیں پہنچا سکتی اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند تھا کہ بندے ان کے سامنے گڑ گرایا کریں بندے ان کے سامنے رویا کریں اللہ رب العزت نے اس لیے انسان کو محتاج پیدا کیا فقیر پیدا کیا قرآن پاک میں اس چیز کا اعلان فرما دیا واللہ الغنی اللہ رب العزت تو توانگر ہیں اللہ رب العزت سارے خزانوں کے مالک ہیں وہ انتم الفقرا بندو سن لو تم ہی محتاج ہو اور محتاج کی حاجت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی ایسی ذات سے مانگ نہ لے جس کو غنا ملا ہو جس کو دولت ملی ہو تم سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو دنیا کے اعتبار سے بادشاہت پر فائز ہو جاؤ تب بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہو دنیا کے اعتبار سے اللہ کی ہر نعمت کو پالو تب بھی ان نعمتوں کے بقا کے لیے اللہ رب العزت کے محتاج ہو دنیا کے اعتبار سے ہر راحت اور آرام کو اگر پالو تب اس آرام اور راحت کے باقی رکھنے کے لیے کہ وہ تمہارے پاس پائیدار رہے وہ ہلاک نہ ہو جائے تب بھی تم اللہ رب العزت کے محتاج ہو اس لیے جس حال میں بھی ہو بس اللہ رب العزت سے مانگا کرو اللہ رب العزت سے مانگا کرو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو اللہ کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کیا کرو انسان بعض اوقات نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ سوچنے لگ جاتا کہ مجھے تو سب کچھ مل گیا مجھے اپنی پسند کی زندگی مل گئی مجھے اپنی چاہت اور اپنی راحت کے مطابق دنیا میں سب کچھ مل گیا میں اللہ سے کیا مانگوں شیطان یہی سمجھا سمجھا کر اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھنے نہیں دیتا اللہ رب العزت کے سامنے آجی نہیں کرنے دیتا اللہ کے سامنے اپنی جھولی اپنا دامن اپنا ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا ذرا انسان سوچے کہ ان نعمتوں کے زوال میں وقت ہی کتنا لگتا ہے ایک رات انسان سوتا ہے وہ دنیا میں بادشاہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے جب اس کی صبح ہوتی ہے وہ یا تو کسی تختہ دار پر جھول رہا ہوتا ہے یا کسی جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھا اپنی قسمت کو کوس رہا ہوتا ہے دنیا میں تو حالات کے بدلنے میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا ایک آدمی اپنی اولاد کی وجہ سے بعض اوقات نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے کتنے ہی دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ دنیا میں بڑے بڑے صاحب اختیار لوگ دنیا میں بڑے بڑے جاگیردار اور حکومت اور اقتدار والے لوگ اپنی اولاد کے ہاتھوں ان ساری نعمتوں سے معروم ہو کر جلتوں کی کھائیوں میں جاگیر محتاج ہو کر ایک ایک ٹکڑے کے محتاج ہو کر ایک ایک پائی کے محتاج ہو کر مرے ان نعمتوں کے زوال میں وقت نہیں لگ اس لیے فرمایا اگر تم نعمتوں کی حالت میں ہو اللہ رب العزت سے ان نعمتوں کا بقا مانگو اور اگر محرومی کی حالت میں ہو تو اللہ رب العزت سے نعمتیں مانگا کرو اللہ رب العزت تمہیں نعمتیں عطا فرمائے اس لیے کہ انسان کو اگر دنیا کی ظاہری ساری نعمتیں مل جائیں ان کے ساتھ عافیت کی نعمت نہ ملے کہ ان نعمتوں کی حفاظت بھی اللہ کی طرف سے رہے اور یہ نعمتیں انسان کے پاس باقی بھی رہیں اللہ نے صحت دی صحت کے ساتھ عافیت نہ ہو اللہ نے مال دیا مال کے ساتھ عافیت نہ ہو اللہ نے اولاد دی اولاد کے ساتھ عافیت نہ ہو اللہ نے گھر دیا اللہ نے جاگیر دی اس کے ساتھ عافیت نہ ہو یہ نعمتیں انسان کے پاس باقی نہیں رہتی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ترفوں کی حالت میں ہو اگر آسانی اور آسائش کی حالت میں ہو تو بکثرت اللہ رب العزت سے عافیت مانگا کرو اس لیے کہ تم سب عافیت کے محتاج ہو تم سب آفیت کے محتاج ہو کہ اللہ کی طرف سے ہر وقت آفیت کا سایہ تمہارے سروں پر قائم رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں اللہ سے کیا مانگا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگا کر انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں اللہ سے کیا مانگا کروں فرمایا کہ آفیت مانگا کیجیے انہوں نے پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کے ساتھ فرمایا چچا جان اللہ رب العزت سے آفیت مانگا کریں اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ آفیت کا محتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سیکھی اور فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی جتنی بھی عبادتیں کرتے اللہ رب العزت کے سامنے بندگی کا جس جس طریقے سے بھی اظہار کرتے ہو یاد رکھو اس ساری عبادت اور بندگی کا مغز اس ساری عبادت اور بندگی کی جڑ اس ساری عبادت اور بندگی کا خلاصہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے بس اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے دعا مخل عبادت عبادت کا مغز بندگی کا مغز جو ہے وہ دعا ہے اس لیے کہ خود بندگی کے لفظ میں اگر غور کیجیے بندگی کے معنی میں اگر غور کیجئے بندگی کا مطلب ہی اللہ کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرنا بندگی کا مطلب ہی اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرنا ہے اور انسان کی محتاجی کا سب سے بڑا اظہار کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینے سے ہوتا ہے کسی کے آگے دامن پھیلا دینے سے ہوتا ہے کسی سے مانگنے سے ہوتا ہے اس لیے کہ جو شخص محتاج نہ ہو وہ کسی سے مانگا نہیں کرتا ہم جب اللہ رب العزت کے پاس بار بار جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دیجئے جتنا دیا اور دیجئے اور اس دیے ہوئے کے ساتھ عافیت ہمیں دیجئے ہم بار بار اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی سمد ہیں اللہ سمد اللہ رب العزت کی صفت سمد کا ہم بار بار اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا میں بے نیاز کائنات میں بے ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے جو نہ آفیت کا محتاج ہے نہ مال کا محتاج ہے نہ کھانے پینے کا محتاج ہے کسی چیز کا محتاج نہیں اور ہم سب بندے فقیر ہیں ہر حال میں فقیر ہیں ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا ہے ہم اللہ رب العزت کی صفت غنی کا اظہار کرتے ہیں ہم اللہ رب العزت کی صفت مغنی کا اظہار کرتے ہیں ہم اللہ رب العزت کی صفت وہاب کا اظہار کرتے ہیں صفت منعم کا اظہار کرتے ہیں اللہ رب العزت کے یہ جو ننانوے صفاتی نام ہیں ذرا ان کو پڑھ کر دیکھ لیجئے اکثر نام اللہ رب العزت کے وہ ہیں جن کا معنی بس دینے والا دینے والا اپنے بندوں کو عطا کرنے والا اپنے بندوں پر بارشیں برسانے والا اپنے بندوں پر رزق کی نعمت کی فراوانی کرنے والا اللہ رب العزت کے زیادہ تر صفاتی ناموں کا معنی ہی یہی ہے اور جب ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی ان ساری صفات کو ماننے والے ہیں آپ کی ان ساری صفات پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں آپ ہمیں دیجیے بس ہمیں عطا اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی یہ صفت بہت پسند بہت آس اور اللہ رب العزت نے اصول مقرر فرمایا بخاری شریف کی روایت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرے پاس چل کر آتے ہو تو میری رحمت دوڑ کر تمہاری طرف آتی تم میری طرف چند اگلیوں کی مقدار چلتے ہو اللہ رب العزت کی رحمت پورے پورے جرا پورے پورے گز دوڑ کر تمہاری طرف آتی ہے تمہاری طرف بڑھتی ہے تم اللہ رب العزت کی طرف تھوڑا متوجہ ہوتے ہو اللہ رب العزت اس سے زیادہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے ذرا توجہ کر کے تو دیکھو اور اس توجہ کا سب سے اہم طریقہ سب سے بہترین طریقہ دعا ہے بس اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اس کی نظر میں دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی بس وہ اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت کے عرش کے پائے گویا اس نے پکڑ رکھے اب وہ اللہ رب العزت کے دربار کے دروازے پر بیٹھا ہے اور بس دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیجئے یا اللہ میرے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دیجئے یا اللہ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دیجئے یا اللہ میرے لیے دنیا کی بہتریوں کا دروازہ کھول دیجئے آخرت کی بہتریوں کا دروازہ کھول دیجئے ربنا آتینا فی دنیا حسنا یا اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما دیجئے وہ الآخرت حسنا آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما دیجئے بس آپ ہی دینے والے ہیں آپ ہی عطا کرنے والے ذرا دیکھیے اللہ رب العزت نے نماز فرض فرمائی قرآن پاک میں نماز کا طریقہ نہیں سکھائے نماز کے ارکان نہیں بتائے نماز کے فرائض نہیں بتائے اللہ رب العزت نے روزہ فرض فرمایا قرآن پاک میں سکھایا نہیں بلکہ نبی کو معلم بنایا نبی کو مدرس بنایا نبی کو مبلغ بنایا کہ اب وہ تمہیں سکھائیں گے ساری عبادت لیکن اللہ رب العزت نے دعا کو فرض فرمایا وکال رب کم مدونی تمہارے رب نے کہا بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری خواہشات کو قبول کروں گا تمہاری خواہشات کو پورا کروں گا تمہاری مانگیں پوری کروں گا اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا اور پھر پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیجیے اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ تعلیم فرمائی دعاؤں کی اگر تمہیں اللہ سے مغفرت مانگنی ہے کن کن الفاظ میں مانگو قرآن پاک میں مغفرت مانگنے کے اتنے سیگے ذکر کر دیے رب نقص اللہ نا بنا وہ اصراف فی امرینا یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے ہم سے اپنے کاموں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ معاف کر دیجئے رب اغفر ورحم یا اللہ ہم پر ہماری مغفرت فرما دیجئے ہم پر رحم فرما دیجئے کہیں رب لی ولی والدیا یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے میرے والدین کی مغفرت فرما دیجئے اس لیے کہ مغفرت مانگنا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے کتنے طریقے اس کے سکھا دیے اپنے لیے انفرادی مغفرت مانگنی ہو کیسے مانگو اپنے ساتھ اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگنی ہو کیسے مانگو حضرت موسا علیہ السلام اور ان کے بھائی دنیا میں دو ہی لوگ تھے جو اللہ رب العزت کی فرما برداری پر قائم تھے موسا علیہ السلام کو کہا جب اپنے لیے دعا کیجیا کیا کیجیے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کیا کیجیے رب فرلی ولی اخی یا اللہ مجھ پر بھی رحم فرما دیجیے مجھے بھی بخش دیجیے میرے بھائی کو بھی بخش دیجیے اللہ رب العزت نے مغفرت کو انسان کی حاجت بنایا مغفرت کو انسان کی ضرورت بتایا اور پھر اس مغفرت کے مانگنے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سکھا دیا آپ نے اللہ رب العزت سے رزق مانگنا ہے قرآن پاک کی ایک نہیں دو نہیں درجنوں آیات میں اللہ رب العزت نے سکھایا کہ اللہ سے رزق کیسے مانگا کر یا اللہ ہمیں دنیا میں بہترین رزق کا فرمائیے آخرت میں بہترین رزق کا فرمائیے کتنی دعائیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رزق مانگنے کا طریقہ سکھا دیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا اس حال میں کیا کہ تم رزق مانگنے کے محتاج ہو اللہ رب العزت نے تمہیں رزق مانگنے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں خود سکھا دیا کسی کو بادشاہ چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے دل میں خیال آئے کہ دنیا میں بادشاہت ہونی چاہیے دنیا میں اقتدار اور ولولہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کے احکام کو نافذ کر دوں بادشاہت مانگنے کے لیے کہاں گے یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما دیجئے جو آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں عطا فرمائی ان کا انتل و آپ ہی تو عطا کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی یہ خواہش بھی پوری فرما دی کہ دنیا مانگ رہے ہیں چلو دنیا کا وہ بادشاہت اور وہ مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا جو کسی کو نہیں ملی ربی حبلی ملکن لا من یاحدم یا اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما دیجئے ایسی بادشاہت عطا فرما دیجئے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو اولاد چاہیے کس کے پاس گئے اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں خود خواہش پیدا فرمائی کہ اس کی اولاد ہونی چاہیے محتاج بنایا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جو اس کی وارث بنے اس کے دین کی بھی وارث بنے اس کی دنیا کی بھی وارث بنے کہاں گئے مانگنے کے لیے اللہ نے محتاج بھی بنایا اور مانگنے کے لیے بلایا بھی اپنے پاس ربی حبلی ملت ان کا درج طیبہ یا اللہ مجھے اپنی طرف سے پاک نیک اولاد آتا فرما دی جو چیز بھی مانگنی ہے انسان اپنی دنیا کی کوئی حاجت تصور کر لے آخرت کی کوئی حاجت تصور کر لے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کے مانگنے کا طریقہ اس کے مانگنے کے الفاظ بھی بندوں کو سکھا دیے اور کہا بس اتنا مطالبہ ہے کہ مانگنے کے لیے آیا کرو اللہ رب العزت سے تم جتنا مانگتے جاؤ گے اللہ رب العزت تمہیں دیتے چلے جائیں گے دیتے چلے جائیں گے اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر ہر انسان کو دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو اس دنیا کے برابر مال اور دولت آتا فرما دے کہ ہر انسان کی اتنی بڑی دنیا ہوا کرے جس میں اس کا اقتدار بھی ہوا کرے جس کی ساری دولت اس کے اوپر جتنا سونا چاندی ہے اس کی زمین کے اندر جتنا تیل پڑا ہے اس کے پہاڑوں میں جتنے ہیرے جواہرات اور معدنیات پڑے وہ سارے ایک ایک انسان کے ہوا کریں اللہ رب العزت اگر اتنا بھی ہر انسان کو عطا فرما دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنا ایک چڑیا سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لے کر اڑ جاتی ہے سمندر میں اتنی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ ایک کترا یا دو کترے اس سے نکل گئے اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی بس بندے سے مطالبہ کیا ہے کہ بندہ آ کر کہا تو کرے یا اللہ مجھے آپ دیجیے ہم کوئی مسئلہ پیش آ جائے فوراً بادشاہوں کے دروازوں پر بھاگیں فوراً ایسے لوگوں کی طرف بھاگیں گے جہاں سے ہمیں ذرا سی امید ہو کہ ہمیں ہمارا مسئلہ اس سے حل ہو سکتا ہے لیکن احتمالی بات ہوتی ہے دنیا کے کسی سخی سے سخی آدمی کے پاس جا کر بھی انسان خالی ہاتھ واپس آ سکتا ہے اس لیے کہ وہ بھی تو بندہ ہے ہو سکتا ہے اس وقت اپنی کسی حاجت میں آپ کی حاجت پوری نہ کر سکے دنیا کے کسی دربار سے بھی انسان خالی ہاتھ واپس آ سکتا ہے لیکن اصل دربار کی طرف انسان نہیں دوڑتا جہاں سے واپس خالی آنے کا احتمال ہی نہیں اس لیے کہ کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دے اللہ رب العزت کو اس چیز سے بہت حیا آتی ہے بہت شرم آتی ہے اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹاتے لیکن بندہ اللہ رب العزت کی طرف کب جاتا سارے دروازوں پر پہلے بھاگے گا سارے دروازوں کی چوکھٹ پر پہلے سر رکھے گا آخر میں پھر کہے گا کہ چلو کہیں سے نہیں ہو رہا تو اللہ سے بھی مانگ لیتے بندے تجھے سب سے پہلے یہی سوچنا چاہیے تھا کہ کہیں سے نہیں ہوگا مجھے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ رب العزت تیری اس حاجت کو غیب سے پورا فرما دے اللہ رب العزت تیرے لیے کائنات کی ساری قوتوں کو مسخر فرما دیتے اس کائنات کو تیرا خادم بنا دیتے کہ وہ تیری اس حاجت کو پوری کرے دیکھو بندہ جب اللہ رب العزت کی طرف ساری دنیا سے کٹ کے متوجہ ہو جاتا ہے آسمانوں سے نصرت آنے میں دیر نہیں لگی ذرا ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھائی ساری دنیا سے نظر کاٹ کہ یا اللہ دنیا کچھ نہیں کر سکتی دنیا میں کسی سے کچھ نہیں مل سکتا آپ نصرت فرما دیجیے زمین اور آسمان کا فاصلہ سمٹ جاتا دنیا کی سائنس کتنی ترقی کر گئی آج تک صرف زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ نہیں ماپ سکی حالانکہ آسمان تو اس سورج سے بھی بہت اونچا ہے اور بہت پیچھے یہ سورج تو آسمان کے نیچے خلا میں تیر رہا ہے ان کو پتا نہیں آج تک دنیا کی بڑی سے بڑی دوربینیں اور دنیا میں جو ہے وہ چیزوں کی دوریاں ناپنے کے آلات آج تک اس چیز کو متعین نہیں کر سکے کہ یہ پہلا آسمان زمین سے کتنا دور اور پھر اس کے اوپر چھ آسمان اور ہیں جو جن کا فاصلہ اس آسمان سے زمین اور آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہے ہر آسمان کا اللہ رب العزت کبھی ساتویں آسمان سے اس طرح نصرت نازل فرماتے ہیں کہ بندے کے ہاتھ ابھی دعا سے واپس اس کے چہرے تک نہیں پہنچے ہوتے آسمان سے اس کا مسئلہ حل ہو کر زمین پر اترا صحابی کا واقعہ صحابی کا صحیح واقعہ بالکل کہیں علاقے میں اکیلے سفر کر رہے تھے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور گھیر لیا اور کہا کہ یہ جتنی لوگوں کی وہاں صحرا میں اور بھی بہت سی لاشیں پڑی تھی کہا کہ بس تمہیں بھی ابھی قتل کریں گے یہ ساری لاشیں وہی ہیں جن کو ہم نے قتل کیا یہاں صحرا میں ڈال دیا اور ان کا مال لوٹ لیا ان نے کہا کہ بس کوئی بات نہیں مرنا تو بر حق ہے اگر موت آئی ہے تو مر جاؤں گا مجھے صرف دو رکعت نماز پڑھ لینے دی ان نے کہا پڑھ لو دو رکعت نماز پڑھی اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کے کچھ ایسے ناموں کا ذکر کیا اللہ رب العزت کی کچھ ایسی تعریف کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اس لیے کہ اللہ کی جب تعریف کی جائے دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ابھی ایسے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے دیکھا ایک گھڑ سوار تیزی سے دوڑتا ہوا تیزی سے سر پٹ گھوڑا دوڑاتا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزا تین ڈاکو تھے آ کر تینوں کو باری باری وہ نیزا مارا تینوں وہاں پر گر گئے وہ جانے لگا صحابی نے پوچھا تم کون ہو کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں چوتھے آسمان کا یعنی اس آسمان سے اوپر تین آسمان اور اتنا فاصلہ میں تم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ جاؤ میرے اس بندے کی اس کے دشمنوں سے حفاظت کرو میں تمہاری مدد کے لیے اب آسمان پر واپس جاتا ہوں کتنا وقت لگا ہوگا یہ دعا مانگنے میں حدیث مبارکہ کتابوں میں وہ دعا ملتی ہے چند الفاظ کی دعا ہے صرف اور وہ آسمان رابے سے چوتھے آسمان سے اللہ رب العزت نے اتنی سرات کے ساتھ نصرت نازل فرمائی کہ دعا سے ہاتھ نہیں اٹھائے اور دشمن ختم ہو گیا ذرا میدان بدر میں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ نہتے صحابہ کو لے کر کھڑے تین سو تیرہ نہتے صحابہ کو لے کر کھڑے اور اللہ رب العزت کے حضور گر گڑا رہے ہیں رو رہے ہیں عریش جو چھپر بنا ہوا تھا اس پر جا کر رو رہے ہیں یا اللہ اگر آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ یہ جماعت ختم ہو جائے تو آپ کے فیصلے سے کوئی نہیں لڑ سکتا لیکن روئے زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا بس اللہ سے رو رہے یا اللہ نصرت فرما دیجئے یا اللہ نصرت فرما دیجئے یا اللہ نصرت فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روتے روتے کندھے سے چادر زمین پر گر گئی بس اس چادر کا کندھے سے زمین پر گرنے کا جو فاصلہ تھا آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ہزار مسلح فرشتوں کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے اللہ رب العزت اس طرح دعا قبول فرما اتنی تیزی سے بندے کی مدد فرماتے ہیں جب بندہ ساری دنیا سے کٹ کر بس اللہ سے مانگ رہا ہو اللہ رب العزت کے سامنے گر گرا رہا ہو یا اللہ مجھے اس تکلیف سے کوئی نہیں نکال سکتا یا اللہ مجھے اس بیماری سے کوئی نہیں نکال سکتا یا اللہ مجھے اس تنگی سے کوئی نہیں نکال سکتا یا اللہ اس پریشانی میں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا بس آپ ہی میری مدد فرما دیجئے مجھے اس کے اسباب سمجھ میں نہیں آتے کہ میرا یہ مسئلہ کس طریقے سے حل ہو جائے گا لیکن مجھے آپ کی ذات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اسباب کے محتاج نہیں آپ کے نظر میں آپ کے ہاں کوئی کام مشکل نہیں آپ القادر ہیں آپ المقتدر ہیں آپ الغالب ہیں ہر کام آپ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ غالب عمری اللہ رب العزت کو ہر کام پر قدرت حاصل ہے جو چاہیں کر سکتے ہیں بندہ جب ان جذبات سے سرشار ہو کر اپنی زبان اللہ رب العزت کے سامنے کھولتا ہے ہلاتا ہے آسمان سے نصرت اتر کر آسمان سے اجابت دعا کی قبولیت دوڑ کر اس کی طرف آتی اور فرمایا کہ بندہ جب مظلومیت کی حالت میں اللہ سے مانگے پریشانی کی حالت میں اللہ سے مانگے اس کی دعا اور عرش کے درمیان تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے نہ یہ آسمان ہے نہ یہ خلا ہے کچھ نہیں ہے سیدھی کی سیدھی اس کی دعا اللہ رب العزت کے پار عرش پر جاتی اتنی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور پھر اللہ رب العزت دیکھی میں صرف دعا کو فرض نہیں فرمایا کہ دعا کیا کرو کر لیا کرو بس تمہاری مرضی ایسا نہیں فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے اکڑیں گے اور یہی سوچیں گے کہ سب کچھ تو ہے اللہ سے کیا مانگے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھتے ہوں گے بس سید خلون جہنم داخرین جہنم میں ڈالے جائیں متکبر ہوتے ہیں ایسے لوگ ان کے دل میں بڑائی ہے وہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے اللہ رب العزت کا وہ ان نعمتوں کا خود کو مالک سمجھنے لگ گئے کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت قادر ہے کہ وہ ان سے ان نعمتوں کو چھین لے ان کو تکبر آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم کالا انما اوتی تو ہوں اعلی علم اینڈی کارون کو لوگوں نے کہا کہ تو اللہ کا شکر ادا کیا کر اللہ نے تجھے اتنی دولت عطا فرمائی اس نے کہا کہ اللہ دیتا ہوتا تو وہ تمہیں بھی دے دیتا یہ تو مجھے اللہ علم اہندی میں نے اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے زور سے اور اپنی قوت سے اور اپنے محنت سے اس دولت کو حاصل کیا اللہ رب العزت نے پلک جھپکتے میں ساری کی ساری دولت زمین میں ڈال دی اور خود بھی زمین میں چلا گیا اس بندے کے اندر تکبر ہے اس بندے کے اندر اکڑ ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھتا نہیں اللہ کے سامنے روتا نہیں اللہ سے نعمتیں بھی نہیں مانگتا پھر اللہ سے ان نعمتوں کی بقا بھی نہیں مانگتا اپنی پریشانیوں کا حل اللہ سے نہیں مانگتا ادھر ادھر بھاگتا ہے ایسے بندے کے دل میں یا تو تکبر ہے یا وہ اپنے مالک کی ذات سے غافل ہے اس کو پتا نہیں کہ اس کا مالک الوہاب ہے بغیر حساب کتاب کے دینے والا ہے بغیر جو ہے گنتی کے دینے والا ہے اللہ رب العزت کی عطا ختم نہیں ہوتی آتا عطا اونا آسمان سے آواز آتی ہے یہ مال یہ دولت ہم نے تمہیں دے دی یہ اقتدار ہم نے تمہیں دے دیا او امسک بغیر حساب اب اس کو اپنے پاس روک کر رکھو یا لوگوں میں اس کو بانٹا کرو اللہ رب العزت نے بغیر حساب کے تمہیں یہ سب کچھ عطا فرما دیا بندہ اپنے مالک کی اس صفت سے غافل ہے اور جو اللہ رب العزت کی ذات سے غافل ہو وہ اللہ کی جنت میں کیسے جا سکتا اب کوئی آدمی اگر تکبر کی وجہ سے نہیں مانگتا اللہ کے سامنے جو تکبر کرے گا اللہ رب العزت اس اس کی ناک کو کو زمین پر کر کر چھوڑیں ذلیل و رسوا کے اور جو آدمی اللہ رب العزت سے غفلت برتے گا اللہ رب العزت بھی اس سے غافل ہو جائے میں اللہ رب العزت کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی بھی ہلاکا جہاں چاہے جا کر مر جائے کھانا پینا تو دنیا میں جانوروں کو بھی مل رہا ہے اس کو بھی ملتا رہے اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی آتا اور بندوں کی آتا میں کتنا فرق ہے بندوں کے پاس ہر چیز مانگنے پہنچ جاتے ہو پیسوں کی ضرورت ہے لوگوں کے پاس مانگنے پہنچ جاؤ امداد کی ضرورت ہے لوگوں کے پاس مانگنے پہنچ جاؤ گے مشکل پریشانی آ گئی تو لوگوں کے پاس اس کا حل لینے چلے جاؤ گے اللہ کے پاس نہیں جاتے حالانکہ اللہ اور بندوں کی آتا میں کتنا فرق ہے فرمایا بندوں کے پاس جا کر مانگتے رہو گے وہ ملول ہوں گے ان کا دل تنگ ہوگا وہ یہی کہیں گے کہ مصیبت آ جاتی ہے نہ آیا کریں تمہیں دیکھ کر چی بجبی ہو جائیں گے ناک بھون چڑھائیں گے کہ یہ پھر مانگنے کے لیے آ گیا اور اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جن کے پاس اگر مانگنے نہیں جاؤ گے تو ناراض ہوں گے جو بندہ صبح و شام اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے اللہ نے ایک بار دیا اس مانگنے ملنے پر پھر کہہ رہا ہے یا اللہ یہ تو مل گیا آپ کا شکر ہے مجھے اور بھی دیجئے اللہ رب العزت اس پر نہ ناراض ہوتے ہیں اللہ رب العزت نہ اس پر ملول ہوتے ہیں نہ اللہ رب العزت اس پر تنگ ہوتے ہیں پر میں جتنا اللہ سے مانگتے جاؤ گے اللہ اتنے خوش ہوتے جائیں گے اور جب اللہ خوش ہوتے جائیں گے اللہ خوشی میں دیتے چلے جائیں گے دیتے چلے جائیں گے لیکن اس الٹے نظام کے باوجود انسان کی کھوپڑی کتنی الٹی ہر مسئلے کے حل کے لیے دنیا کی طرف بھاگے یہ کر کر لو لو وہ فلاں کے دروازے پر چلے جاؤ فلاں سے منت مانگ لو فلاں سے قرض لے لو فلاں کے سامنے ہاتھ جوڑ دو فلاں سے سفارش کرا لو نہیں اگر دن میں پانچ نمازوں کے بعد ہی اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا لیا جائے کتنے بڑے بڑے نمازی لوگ دیکھے ہوں آپ نے نماز پڑھیں گے پورے خوشبو خزو کے ساتھ لمبی نماز پڑھیں گے زیادہ رتابوں والی نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھتے ہی بس بھاگ جائیں میں ایسی مثال ہے جیسے کوئی آدمی محنت کرے مزدوری کرے اور تھکے اس محنت اور مزدوری میں ایمانداری سے اپنا کام کرے جب مزدوری تقسیم ہونے کا وقت ہے اس وقت اٹھ کر چلا جائے کہ مزدوری نہیں لیتا ایسے جا رہا ہوں محروم مزدور محروم مزدور ایسا چل یہ دعا اللہ رب العزت سے جو مانگنا ہے یہ اس عبادت کی اس بندگی کی مزدوری کی وصولی ہے کہ ہم نے یا اللہ آپ کے لیے نماز پڑھی آپ اس نماز کو بھی قبول فرمائیے اس کی بھی دعا اور پھر اس کے جو ہے وہ بدلے ہمیں آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیے دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہم آپ سے مانگتے ہم نے آپ کے لیے روزہ رکھا یا اللہ اس کو بھی قبول فرمائی اس دعا کے ہم محتاج ہم نے آپ کے لیے حج کیا ہم نے آپ کے لیے مال خرچ کیا یا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے اور جتنی پریشانیاں انسان کے ساتھ لگی ہیں چارہ ہی نہیں کہ انسان بار بار اللہ رب العزت کے حضور نہ گرا کرے بار بار اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ نہ اٹھایا کرے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں انسان کے پاس انسان کو یہ سب کرنا ہی پڑے گا اس لیے اتنی تاکید کے ساتھ سکھائے اور پھر تمبی فرما دی کہ دیکھو اگر اللہ کے اللہ سے مانگنے سے تمہارے ناک پر بھون چڑھتی اللہ سے مانگنے میں تمہیں شرم آتی ہے اللہ سے مانگنے سے تمہیں استحیا ہوتا ہے یہ شرم حیا نہیں بہت بے شرمی کی بات ہے کہ تم دنیا کے سامنے تو مانگتے ہوئے نہیں شرماتے اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے سے شرما جاتے دنیا میں جس انسان کو بھی خیر ملی اسی دعا کے راستے سے ملی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے ہر خیر کا دروازہ کھول دیا گیا اس نے ہر خیر کے اصل منبع کو ہر خیر کے اصل سرچشمے کو پا لیا کہ جو کچھ چاہیے میں یہاں سے لے لوں اور انسانوں کو ناقابل یقین چیزیں مل جایا کرتی یہ حضرات صحابہ کرام کی جو اتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون اذکار صرف پڑھ کر دیکھ لیجیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے یزکر اللہ فی کلی احیانی ہر کام پر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا اللہ اللہ اللہ کرنا یہ اللہ کا ذکر دعا بہت بڑا ذکر ہے بہت بڑا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر منقول ہے وہ یہ آپ کی دعائیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے سورے سونے کی دعا اللہ سے مان کر سورے یا اللہ آپ کے نام پر سو رہا ہوں اس میں مجھے خیر عطا فرمائیے آفیت عطا فرمائیے رات کے وقت میں جتنی بلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو سونے کی دعائیں دیکھیں بارہ پندرہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اب رات کو اتنی دعائیں اللہ سے مانگ کر سو یا اللہ ان اندھیروں میں آسمانوں سے جو آفات اترتی ہیں جو بلائیں اترتی ہیں ان سے میری حفاظت فرمائیے میں آپ کی پناہ میں آ کر سوتا ہوں یا اللہ مجھے میرے آزا کو اس نیند کی حالت میں صحیح سلامت رکھیے یا اللہ مجھے صبح صحیح سلامت اپنی عبادت کے لیے اٹھائیے اپنی عبادت کی مجھے توفیق عطا فرمائیے یہ ساری دعائیں سوتے ہوئے مانگ رہے اب جب صبح بیداری ہوئی آنکھ کھلتے ہی پہلا کام دعا یا اللہ آپ کی تعریف ہے آپ نے ہمیں اٹھا دیا ہم اب آپ اس دن کو آپ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق آپ سے مانگ اس کے بعد اٹھ کر جا رہے ہیں تو وضو ہو رہا ہے سب سے پہلا عمل وضو کی کتنی دعائیں ہر ہر عضو پر دعائیں ہاتھ دھونے وقت دعا کلی کی دعا ناک میں پانی ڈال رہے ہیں چہرہ مبارک دھو رہے ہیں وضو سے فارغ ہوئے وضو سے فوراً بعد کی دعا اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے نماز کے ایک ایک رکن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو استفتاح کی دعا ہمیں بس ایک ہی یاد ہے سبحان اک اللہ عما ایک ہی دعا ذرا حدیث مبارکہ پڑھ کر دیکھ لیجئے درجنوں دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت منقول ہیں جو آپ نے نماز کے شروع میں پڑھی اس کے بعد جب رکوع میں گئے رکوع کی کتنی دعائیں صرف سبحان ربی العظیم نہیں کتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع میں منقول ہیں اس کے بعد کوما میں گئے وہاں پر دعائیں سجدہ میں گئے وہاں پر دعائیں جلسہ میں بیٹھے آخر میں قادہ اخیرہ میں بہت لمبی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام میں سے بات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا قادہ اخیرہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کے برابر ہوتا تھا آپ بس قادہ اخیرہ میں کہ نماز ختم ہونے والی ہے مناجات ختم ہونے والی ہے اللہ سے زیادہ سے زیادہ مانگ لو لمبی لمبی دعائیں مانگتے چلے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی بات اتنی بڑی بڑی دعائیں منقول ہیں کہ حدیث کی کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی بہت بڑی بڑی کتابیں بڑے صفحات والی کتابیں ہوتی ہیں جو نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں پورے پورے ایک ایک صفحے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا ہے وہاں پر آپ اتنا صرف ایک سجدے میں اللہ سے مانگا کرتے یہ ساری دعائیں نماز ختم ہوئی نماز کے بعد لمبی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ اٹھا کر دعا ہو رہی ہے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اپنے لیے دعا اپنی امت کے لیے دعا اپنے اہل بیت کے لیے دعا اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دعا گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا سب کے لیے دعائیں دعائیں اب چپل پہن رہے ہیں دعا کنگھی فرما رہے ہیں دعا آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا منقول نہ ہو اسی کو ہماری اما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بتایا کہ تمہارے نبی ہر حال میں اللہ سے بس مانتے ہی رہتے تھے مانتے ہی رہتے تھے مانتے ہی رہتے تھے حالانکہ کیا وہ چیز تھی جس کے مانگنے کی حاجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رہ گئی اللہ رب العزت نے جو بھی بلندی کے مقامات اپنی کائنات میں پیدا فرمائے اپنی مخلوقات کے لیے سارے مقامات کا سب سے اونچا درجہ کمال اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا آپ کو کچھ مانگنے کی حاجت نہیں تھی لیکن بندے تھے فرمایا بندہ ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے رب سے مانگتا رہے افلا اکون آبدن شکورا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو پڑی کہا یا رسول اللہ اتنی مشقت میں آپ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں اللہ رب العزت سے مانگنے میں کیا اللہ رب العزت نے آپ کو سب کچھ آتا نہیں فرما دیا میں عائشہ آفلا کون ابدن شکورا کیا میں اللہ کا پھر شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنا آتا فرما دیا میں اللہ سے مانگنا چھوڑ دوں میں ایسا نہیں کر سکتا میں جتنا اللہ دیتے جائیں گے اللہ سے اتنا زیادہ مانگوں گا اور زیادہ مانگوں گا اور زیادہ مانگوں گا اللہ رب العزت اور زیادہ آتا فرماتے جائیں تو انسان بلندی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے اللہ رب العزت کی نظر صحابہ کرام کو دیکھیے کیسی کیسی پیاری دعائیں اللہ رب العزت نے ان کے قلوب پر الہام فرمائی ان کی زبانوں سے جاری ہو گئی بندہ بس اللہ سے مانگنے بیٹھا اب جیسے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے اللہ کی اس طرح بھی تعریف کر لوں وہ الفاظ بھی کہہ دیے پھر خیال آیا کہ میرا اللہ تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے میں اب ذرا اس سے بھی زیادہ بڑے الفاظ میں اللہ رب العزت کی تعریف کر دوں وہ الفاظ کہہ دیے اللہ رب العزت نے اس پر اور زیادہ رحمتیں عطا فرما دی یہ ساری دعائیں جو ہم اتنی لمبی لمبی صحابہ کرام سے اس امت کے اسلاف سے منقول پڑھتے ہیں یہ دعائیں انہوں نے کہیں پڑھی نہیں تھی یہ ان کی اللہ رب العزت سے باتیں ہیں بندہ جب اللہ کے دربار میں بیٹھ گیا اب جب کوئی کسی سے عرض کرنے کے لیے جاتا ہے لکھ کر نہیں لے جاتا کہ میں اس سے مانگنے جا رہا ہوں تو میں یہ درخواست پڑھ کر سناؤں گا بلکہ جا کر اپنا معافی ضمیر اپنی زبان سے بیان کرتا ہے کہیں اس میں روتا ہے کہیں سسکیاں آ جاتی ہیں کہیں آواز بھرا جاتی ہے سننے والے کا بھی دل پگھل جاتا ہے یہ اللہ کے حضور بیٹھے کبھی اللہ کو کس نام سے یاد کیا کبھی اللہ کی کس انداز میں تعریف کی اللہ رب العزت کو پسند آ گیا اللہ رب العزت ان کو دیتے چلے گئے انہوں نے امت کو بتا دیا کہ بندو دیکھو میں نے اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ مانگا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا تم بھی ان الفاظ سے مانگا کرو اللہ تمہیں دے اب دعا کا پڑھنا اور چیز ہے دعا کا مانگنا اور چیز ہے ہم اگر دعا کرتے بھی ہیں کیا نہ ہاتھ اٹھائے نہ کچھ دعاؤں کی کوئی جو ہے وہ کہیں لکھی ہوئی کوئی دعا مل جائے گی اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے بغیر جو ہے وہ اس کا مطلب غور کیے یہ صرف دعا کا پڑھنا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی رحمت نازل ہوتی مل جاتا ہے بہت کچھ لیکن دعا کا مانگنا اور چیز آپ عرفات کے میدان میں چلے جائیں اللہ رب العزت حج پر لے جائے بیت اللہ کے سامنے جا کر پہنچے لوگوں کا ایک ہاتھ ملتظم پر ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں دعاؤں کی کتاب رہے اللہ کے بندو اللہ کی بندی ہو اللہ رب العزت ہر زبان میں دعا قبول فرماتے اللہ رب العزت ہر لفظ میں دعا قبول فرماتے ہو سکتا ہے پریشانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپنی محتاجی کے وفور میں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی محبت میں کوئی ایسا لفظ تمہاری زبان سے خود نکل جائے جو ان کتابوں کے اندر موجود نہ ہو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائے اللہ سے براہ راست مانگو اپنے الفاظ میں مانگو اللہ کی تعریف خود کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعائیں پڑھیں بہت برکات ہیں قرآن پاک میں جو دعائیں اللہ نے سکھائی وہ پڑھیں بہت برکات ہیں لیکن صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھ کر ان الفاظ کو اللہ سے مانگے یا اللہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ ہمیں مغفرت مانگنے کا حکم دیا ہم آپ سے مغفرت انہیں الفاظ میں مانگ رہے ہیں کہ ان الفاظ کی کیفیت ہمارے اپنے اوپر تاری ہو جائے ان الفاظ پر ہماری آنکھیں بہ نکلیں ان الفاظ پر ہمارے دل اللہ رب العزت کے سامنے لرس جائیں ان الفاظ پر خوشو و خوشو ہمارے اندر پیدا ہو جائے دعا کا مانگنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے سمجھ کر کے ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کو سمجھ کر اللہ سے مانگا جائے اور پڑھا جائے تو دعاؤں کی کتابیں ترجمے کے ساتھ ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں قرآن پاک میں منقول دعا ان کو لیں اور ترجمے کے ساتھ کیفیت اپنے اوپر تاریخ کر کے بس اللہ رب العزت کے حضور کتنے لمبے لمبے وظیفے کر کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے جان چھڑانے کے لیے بھی لوگ لمبا لمبا وظیفہ بتا دیتے بھائی کسی کو چھوٹا وظیفہ بتایا جان نہیں چھوڑ رہا اس سے بڑا وظیفہ بتایا پھر بھی وہاں اپنی جگہ پر ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا بعض دفعہ لوگ جان چھڑانے کے لیے بہت لمبا وظیفہ بتا دیں گے اچھا اتنی ہزار بار یہ پڑھ لو اتنے لاکھ بار یہ پڑھ لو اب جا کر تسبیح پکڑیں گے ساری مصروفیات ایک طرف چھوڑیں گے خصوصاً خواتین میں تو یہ بات بہت زیادہ بہت زیادہ کتنا لمبا وظیفہ کوئی بتا دے اس کا وقت ضرور نکال لیں ضرور رات کو جاگنا پڑے کوئی پریشانی نہیں لاکھوں لاکھوں بار وہ بعض دفعہ ایسے وظائف کر جاتی ہیں جن وظائف کے جو اپنے پھر اثرات ہوتے ہیں بعد میں ان کی وجہ سے جو بیماریاں آ جاتی ہیں یا ذہن میں خلل واقع ہو جاتا ہے یا برے برے خیالات یا عجیب عجیب قسم کے وسوسے آنے لگ جاتے ہیں ساری زندگی پھر اس عذاب میں مبتلا ہو کر اس کے علاج کے لیے پھر در بدر بھاگتی پھرتی ہے کہ فلاں وظیفہ کیا اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا سوا لاکھ بار فلاں چیز پڑھ لی ڈیڑھ لاکھ بار فلاں چیز پڑھ لی اللہ کی بندی ہو کر یہی ہر نماز کے بعد پانچ منٹ مختص کر کے اور کچھ نہیں بس اللہ کے حضور رو رو کر یا اللہ دے دیجیے بس یا اللہ دے دیجیے نہیں آتا مانگنا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہم مستحق بھی نہیں ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ہمیں استحقاق بھی حاصل نہیں لیکن آپ ہمیں دے دیجئے بس ہم آپ سے لے کے اٹھیں گے ہم آپ سے لے کر جائیں گے اللہ رب العزت سے اتنا ضد کر کر کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے مانگا دیوانگی کے ساتھ مانگ اللہ رب العزت عطا فرمائے ان ہزاروں وظیفوں سے بہت طاقتور وظیفہ ہے جس شخص کو اللہ رب العزت دعا نصیب فرما کیسے کیسے امت کے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے لوگ ان کو لوگ جانتے تک نہیں ایسے لوگ جو لمبے لمبے وظیفے نہ کرتے لمبی لمبی تسبیحات ان کے پاس نہ ہو لوگ ان کو اللہ کا ولی نہیں سمجھتے لیکن ان کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے بجرات کے آخری پیر اٹھیں گے اور سجدے میں اللہ کے سامنے سر رکھ کے رونا شروع کریں گے اللہ رب العزت وہ کچھ آتا فرما دیں گے جہاں دنیا نے کالی لکیریں لگا رکھی ہوں گی کہ اس بندے کا یہ کام نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت اس کو آتا فرما دیں گے ہم نے بڑے بزرگوں کو بھی دیکھا جن کو اللہ رب العزت نے دعا کی نعمت عطا فرمائی اور پھر ان کو کیا کیا ملی ہم نے اپنے گھر میں اپنے والد محترم اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے ساری زندگی ان کے کام دعا سے ہوتے ہوئے دیکھ دعا سے ہوتے جو مشکل ترین کام تھا کہ ان کا سب سے محبوب بیٹا پیارا بیٹا دشمنوں کی قید میں ایسے دشمنوں کی قید میں جنہوں نے لکھ دیا کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ شخص جیل سے باہر زندگی کا ایک سانس لے ہمارے ابا جی نے سجدے کی حالت میں بس اللہ رب العزت سے منوا لیا نہ کبھی بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر بھیک مانگی کہ میرا بچہ چھڑا دو نہ کبھی کسی سے کوئی معاہدوں کی فکر کی نہ وکیلوں کے پاس دوڑے نہ کہیں جا کر کوئی مقدمہ درج کرایا نہ عدالتوں کے دروازے جا کر کھٹکھٹائے کچھ نہیں کیا بس ایک کر لیا کہ بس اللہ رب العزت سے مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے سجدے میں مانگنا ہے نمازوں میں مانگنا ہے ہر نماز کے بعد مانگنا ہے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو دکھایا کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت ایک طرف کھڑی ہو گئی اللہ کا ایک فقیر بندہ جس کا ایک ٹوٹا پھوٹا مکان اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دولت دنیا میں نہیں تھی اس نے اللہ رب العزت سے ایک بات منوا کر ہی چھوڑی یہ چیز کوئی اسباب کی نظر میں بتا دے سمجھا دے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھانے کی توفیق جس کو مل جائے اس کے کہاں کہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں اس کو خود بھی پتہ نہیں اس کا خود بھی اندازہ نہیں ہوتا تصور نہیں ہوتا اللہ رب العزت تو الوہاب ہے نا الوہاب ایسا دینے والا کہ جہاں سے امید ہی نہ ہو کہ کچھ مل جائے اللہ رب العزت وہاں سے عطا فرمائیں گے اور بلا حساب کتاب عطا فرمائیں گے لوگوں کی سمجھ سے بالا تر عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لوگوں کے ایسے ایسے کام نکل جاتے ہیں جہاں دنیا کی ساری عقلیں فیل ہو جاتی ہیں دنیا کے سارے نظام جام ہو جاتے ہیں اللہ کے بندوں کی دعا چونکہ ان سارے نظاموں سے اوپر جاتی ہے اس لیے وہ وہاں سے اپنے کام کرا لیتی ہے اپنے مسائل حل کرا لیتی تو میری ماں بہنوں اللہ رب العزت سے مانگنا سیکھو اللہ رب العزت سے مانگنے کی عادت ڈالو چھوڑو دنیا کے دروازے چھوڑو پریشانیوں میں لوگوں کے دروازوں پر جا کر بھیک مانگنا اللہ نے مانگنے کے لیے دعا عطا فرما دی اللہ نے مانگنے کے لیے قرآن عطا فرما دیا اللہ نے مانگنے کے لیے درود شریف جیسا رحمت کا خزانہ عطا فرما دیا کہ اللہ کے نبی کے حضور ہدیہ بھیجو اللہ کے نبی کو خوش کرو اللہ کے نبی کو خوش کرو گے اس کے بعد کہو یا اللہ ہم نے آپ کے محبوب کے لیے ہدیہ بھیجا آپ کے محبوب کے لیے تحفہ بھیجا آپ ہمیں کچھ نہیں دیں گے اللہ رب العزت کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے محبوب کو خوش کرے اللہ رب العزت اس کو نہ دے ایسا ہو نہیں سکتا بھائی تم میرے محبوب کو ایک بھیجتے ہو میں دس بھیجتا ہوں جواب کتنی خوشی ہوتی کتنا آسان وظیفہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب کو راضی کر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کہنا ہوتی منوانا ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی درخواست پیش کرنا ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہدیہ بھیجا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں صحابہ کرام ہوشیار لوگ تھے پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت خاص محبت اپنی ساری ازواج میں سے اب حضرت عائشہ ذکر کرتی یا رسول اللہ فلاں نے ہم میرے لیے کھانا بھیجا فلاں نے میرے لیے یہ ہدیہ بھیجا فلاں نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف ایک دعا بھی دے دی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا تو اللہ کے نبی کے محبوب کو خوش کر کے اللہ کے نبی سے دعا لے لے کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی سفارش لے کر کہ پتا تھا کہ اما فاطمہ جس کے لیے جا کر اللہ کے نبی سے کچھ کہہ دیں گی ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو واپس کر دیں اس کے لیے وہ کام ہو ہی جائے گا تو ان کو جا کر خوش کر لیتے سوچی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے سجائی ان کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیج دیں پھر اللہ سے کہیں یا اللہ ہم نے آپ کے محبوب کے لیے کچھ بھیجا آپ اس کے بدلے میں ہمیں عطا فرمائیے ضرور مل جاتا ضرور مل جاتا اللہ کے سامنے ہوشیار بنے اللہ کے سامنے عاجز بنے اس طرح چالاکی سے اللہ رب العزت سے مانگے اس طرح استجابت کے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور ایسے کام بہانے کے طور پر آگے بھیج کر جن سے اللہ رب العزت کی خوشی یقینی ہو جائے اللہ رب العزت کی رضا یقینی ہو جائے بس اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال کوئی نماز ایسی نہ ہو کہ نماز پڑھ کے پھر جو ہے وہ بس نماز کی مزدوری لیے بغیر اٹھ جائے اللہ رب العزت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کلام اللہ کو سنایا اور پھر اس پر مزدوری لیے بغیر اٹھ جائیں چند لمحوں کے لیے ہاتھ ضرور اٹھائیں دعا کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت اس وقت میں متوجہ ہوتی ہے اللہ سے مانگ کر اٹھے اللہ رب العزت ذکر کی توفیق عطا فرما دے ذکر کے بعد دعا اللہ رب العزت درود شریف کی توفیق عطا فرما دے درود شریف کے بعد دعا اللہ رب العزت استغفار کی توفیق عطا فرما دے استغفار کے بعد دعا اللہ رب العزت کوئی جو ہے وہ تسبیح کی توفیق عطا فرما دے اللہ کی تحمید کر لی سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لی اس کے بعد دعا کہ اللہ رب العزت کی جب تعریف کی جاتی ہے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی کے وقت میں ہی اللہ رب العزت سے مانگ لیا اس وقت میں اجابت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے بیڑا پار ہو جائے تو دعا کی عادت ڈالیں دعا کی عادت کو اپنائیں اللہ رب العزت دعا کی توفیق کر گیا ہمیں عطا فرما دیں یقین کیجئے کہ خیر کے سارے دروازے سمجھ لیجئے اللہ رب العزت نے ہمیں کھول دی اور فرمایا صالحین نے لکھا کہ اللہ رب العزت جس بندے کو دینا چاہتے ہیں اللہ رب العزت خود چاہتے ہیں کہ میں اس بندے کو دوں علامت کیا ہے کہ اس بندے کو کچھ ملنے والا ہے پر میں علامت یہ ہے کہ وہ بندہ دعا بہت کرنے لگے گا اللہ رب العزت پہلے دعا کی توفیق کھول دیں گے اس کے بعد رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے اب بندہ مانگتا چلا جائے گا لیتا چلا جائے گا مانگتا چلا جائے گا لیتا چلا جائے گا مانگتا چلا جائے گا لیتا چلا جائے گا نہ اللہ کی رحمت ختم ہوگی نہ اللہ کی آتا ختم ہوگی جس دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے لگے جس دن یہ توفیق ملنے لگے دعا کی طرف دل متوجہ ہونے لگے کہ ہم بس اللہ سے مانگا کریں ہر وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دینے کا فیصلہ فرما لیا اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ اس بندے کو اب دینا ہے اس بندی کو اب دینا ہے اس کے مسئلے حل کرنے جس دن یہ علامت نصیب ہو جائے اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے یا اللہ آپ نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دی آپ اپنے ڈر پر بلاتے ہی اس کو ہیں جس کو آپ نے دینا ہو اس لیے کہ آپ کا دروازہ ایسا نہیں جہاں سے کوئی خالی چلا جائے آپ نے ہمیں یہاں بلا لیا یقیناً اس لیے بلایا کہ آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اب ہمیں دیجیے جہاں اجتماعی دعا کا موقع ہو اس سے غافل نہ رہیں انفرادی دعا سب سے زیادہ جو دعا قبول ہونے والی ہے وہ ہے جو اللہ رب العزت کے حضور تنہائی میں کی جائے بس انسان اپنے دل کا سارا درد اپنے غموں کی ساری داستان اپنے پریشانیوں کا سارا دکھڑا اللہ کے سامنے کھول کر رکھے تنہائی میں کبھی گڑ گڑائے کبھی چیخے کبھی سجدے میں گرے کبھی بے قراری سے اٹھ کر بیٹھے اس طرح اللہ رب العزت سے مانگے دیکھیں اللہ رب العزت اس کے مسئلے کو بھی کس طرح حل فرماتے اور اس کے دل کو بھی کیسا سکون عطا فرماتے اللہ رب العزت ہم سب کو ہم سب کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیں اور ہم سب کو خود سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیں اور اپنی رحمتوں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما دیں رب العالمین